پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسا علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے بے شک ان قریب اللہ اسے باطل کر دے گا بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا